مولائے ابن عباس قریب بیان کرتے ہیں کہ زوجہ رسول سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے کندھے سے گوشت تناول فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور نیا وضو ادا کیے بغیر نماز ادا کی حدیث نمبر آٹھ سو ستائیس مسند احمد